کا کا ایک دفعہ حضور کتاب سی سی اندھیرے اجالا کرن جالے موضوع غلام ہاں، ہاں۔ جی۔ جی، غلام جی، یہ یہ ہے ساکھی نہیں دیو خواجہ محمد اس کی مرید مرید بھی تھی پہلے سی ہاں, ہاں، تک شفیق

استاداں دے دے آواز آواز جڑے ہی ہی گئے گئے تے تے تے جی ساڈی رہنمائی کرو ساڈے دسو کتے شاہ صاحب صاحب اپنا کوئی نہ نہ دسن انہاں انہاں مول مول موبائل بند کر لیا اس اس کے کے گھر واپس صحیح لمے پے رہے چینی بندے گواہ نے اچھا کی کی بنا دے رونا مراد نہ مراد میں الفاظ بولن دیا سا بھی کا میں صرف پتا لوا میرے تو پتا لگ گیا سی بندہ ٹھگ باز سا کسی مخالف نے انہوں آخیا کہہ دے ابھی ایسے نہیں دے پچھاند گل کرنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انہوں فرما رہے ہیں چشتی نو کہہ دو اسی پہلے تیرے تے راضی تھا ہن ناراض ہو گئے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم انہوں کہنا فرمانا تے میں نہیں تھی فرما سکتے گل ہے کرنا

ڈنگر چار دن اسی اسی بندے چاری جانے کی کی میں میں میں میں میں میں میں اس اس سور نو سمجھ سمجھ گیا گیا بھی یہ یہ جاد فلان سے بولتی تھی بند کر دیتی تو تو جان کے کیس وٹ تھا کبھی کتوں پہ بول رہا کون ہے ہے باقی نہیں سمجھتے اسلام وجود پر چیز ہوں اللہ رسول پتہ نہیں ساڈے تے کنے ناراض نے اسی راضی کرن نو راضی کرن نو کی اسی معافی منگدے پھرنے ہیں یا اللہ رسول سانو معافی دے اگر راضی کرن دی سوچ بھی سکدے راضی کرن دی گل ہی بڑی وڈی ہے صحابہ تے راضی ہوندا تے پاکاں تے راضی ہوندا ساڈے تے راضی کی اسی معافی منگدے بغیر تے ادو گل کوئی کرنی تے گل چج دی کر اسی کدوں آکھیا سی ساڈے تے رسول راضی نے تے پہلو راضی سن نہ پہلو راضی سن نہ راضی راضی نہ نہ سن سوچ کوئی رضا مقام تو اللہ مکا وی سارا کچھ سمجھی بیٹھے گل ہے والی تیرے ورگے چکل پترا فون آ جان گے چکلوں کے لاگ کے پتہ نہیں کی کچھ بن جان دے میرے نیندر اڈ جانی میں اڈائی میری چٹ چالا لیے میں ہی باہر لگا پھرنا

یہ یہ دجل فریب حرامی کرتا پھرتا ہے کر کر کے کے وہ کتیا تین تین تین مارا مارا تو دو چپیڑا لیا ٹوئی لگ پتا جائے غائب کتنے لینا فلان ڈرامے نو پاگل کر یا جڑے باندر تیرے ہاتھے نچن حرامی ایسا ہرامی آتا جاگرک شکانا کنڈی تھی سارا پھر ہے گل کرنا کری مس جات دس فلان کٹ دیا گے دست سارے اللہ اللہ سبحان ہوں آ جڑا تیرا ہونا ہے جا جا کے وہ نو آخ مردو دا کوئی ماسٹر کوئی جبال جی گل کرنے والی کراسٹ شاہ تو فلانے شاہ سانو پہ تو چکر آ گیا کی آ گیا شیطان آ گیا اندر

لوکاں دستا میں میں میں وہ حرامی حرامی دے دے بول دسن سن سن بندہ بازی کرن مینو سرکار نے اج کر لا تو اس پھڑ لیا کی سور نمبر دا صرف میں کیس وٹی سی تاکہ نمبر لو می چترول جی جی گفتگو ہوئی ہے کریم پتر گمراہ بےمان ہو ہو گیا جی۔ وہ وہ وہ شیطان ہے ہے ہے مست شاہ شاہ شاہ جڑے جی۔ سمجھ لگی دست دست آخنا آخنا اج تو بعد کی سور ہی یہ کنجر اندر پیچھے برباد رہی پتہ نہیں کون غلام شبیرہ میں نے کون جی شکیر جیڑا بھی انہوں آگ سورہ برباد ہو گیا ایمان تو جانتا جانا رہا کنجرا ولی بن گیا فلان جی وہ لپیا تو فلان جی دکھا یہ تین لانتی سور سر لایا جائے گا لانتی آپ ہی لانتی بنے تین بنا گا میں

کیا فرماتے ہیں علماء کرام اس مسئلہ میں کہ زید ایک مسجد کا امام ہے اور اس کا عقیدہ ہے کہ حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی پاک حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ پوری کائنات انبیاء و مرسلین سے افضل و اعلیٰ ہے کافر کافر لگن

دنیا پوری داس ہی جان کے بیٹھے جانگ بالا ایسی گل ہے بھائی کچرا یورپ نہیں لکیا

اچھا کسے معاشت کوئی ہو فتوا شیا کا لمشا کی شیعہ نماز تو بعد پڑھتے ہیں عربی خان الامین خان الامین خان الامین شیعہ پڑھتے ہیں نماز تو بعد خان الامین یہ پتا کی مطلب بنتا ہے امین آدھے نے جبریل امین خان افیل ماضی دسی گئے یہ مسمانہ بنتا ہے جبریل امین نے خیانت کی تھی خیانت کی تھی کی مطلب آنا سی علی آل ٹور گیا نبی آل یہ نہ چلیں میں اگلے کتاب ایک حوالے کے پیچھوں میں چار کتاب لیندی اندر کلی میرے کو ایک حوالے واسطے اتنے میں کتب خانے گیا کتاب کھولی سامنے یا گل لکھی میں ہزار کتاب رکھ دوں اور پہلے جی تصدیق کر لیا بھی اس طرح پڑھ دینا وہ یہ ہوئی کہتا ہے وہی گل ہے شان

باندر پترا نو ای دلیل کری قیامت دعوی چیٹا کوفرے سوائے شہید لمبیا صلی اللہ علیہ وسلم وہ اندر بھی اختلاف ہے آپ ہے کہ نہیں اس کے اندر بھی علماء نو اختلاف ہے کہ آپ علم قیامت دتا گیا کہ نہیں ہاں ہمارے نزدیک اور ہمارے یعنی بعد والے متاثرین علماء جڑے نے انہوں نے نزدیک یہ ہوئی ہے کہ بھائی علم قیامت دتا گیا لیکن چھپان کا حکم ہے آپ تو علاوہ کسی اور راستے جڑا ہے دعویٰ کرے گا کافر ہے جی گل ہے سید المبیا واسطے اختلاف ہوئے کسی اور راستے کیوں ہو سکتا ہے جی دس ہوئے ایک کہ میری عمر پنج سال ہو گئی ہی رہ گئی میری عمر پنج سال ہو گئی پنج رہی یہ جھوٹ سے جگ نکل آنا نکل چیز پر یہ حرام پتا کی کر دینا کتی بچے بچے یہ یہ آدھے جنہ جنہ چیر چیر چیر چیر جھوٹ نکلنا نکلنا ہے ہے آپ یہاں کا سارا کچھ کنج لینا کے صرف بول بھی یار نترنا نترنا گوڑ اونا روپیہ جو کچھ لٹنا کرنا لنا آپ لاسے نبتے کنجر جھوٹ بول گیا بعد گالی گالا بھی گرامی نونی جگہ قیامت بعد ہی دسن دیا کجر آدھا جان قیامت آ جانی سال تین سال جانے بلکہ تو پندرہ جوان ہو جان کیونکہ جوان گا ਤੇ 15 ਨੂੰ ਬੱਚਾ ਜਵਾਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਪੱਕਾ ਤੇ 15 ਨੂੰ ਇਹ ਜਵਾਨ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਤੇ 50 ਉਹਦੇ ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ ਵਾਹ ਭਈ ਵਾਹ ਇਹ ਮੁੜ ਖੁਲਾਏ ਸ਼ਬੀਰਾ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਕਮਿਆਰ ਉਹਦੇ ਵਰਗਾ ਹੀ ਫੁੱਦੂਆਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਲੱਗ ਸਕਦਾ ਕੋਈ ਸਿਆਣਾ ਲੱਗ ਸਕਦਾ ਦਸਤ ਸ਼ਾਇਵੇਂ ਰੱਖੇ ਬਣਾ دسو حرامیاں بھی پندرہ جنا جوان ہو جانا ہے تنا پیا قیامت قیامت آ جانی میری عمر والے پنجاب بہت اچھے تو میں قیامت والوں بھی اگاں ٹریا ہے بلے بلے بلے میں ہے کتے کا بچہ دس چا کے نہیں بھائی مان لگتا جا لاکا پایا کر Thank you. بھی اچھا بھی بھی جھوٹا بندہ واقعی وہ جھوٹ جھوٹ ہے کوئی پہ ہوں ویک ایڈا چٹا ننگا باقی لانتے میں میں دھیان نہیں کیتا فروخ صاحب دھیان کرایا بھی یار یہ قیامت ہی بڑا ہو گیا قیامت چھوٹی ہو گئی قیامت عمر عمر نالوں گئی لوگ بے لوگ بے وقوف نے وہ بے دین نے منافق نے انہوں نے ہاتھ انسان فاستے نے ورنہ چیز تو کمانا جنس جنس المائل ہوں وہ منافق نے بے دین نے لوگ جنس کی ہو جا سور لابدے نے جی،, جی۔, جی میں ہوں دیکھنا بہت جو سن بہت ہوں بہت کوئی خدا ہے منن والے کو جنس سی ایسی لانتی وہ اندر حالانکہ خدا ہوندا وہی ہے جڑا حاکم ہوے یعنی جڑا ساری کائنات دے ذرے ذرے دے اپنا حکم چلاندا ہے وہ خدا ہے ہن خدا ہے شان والا ہے تے بت دی نہ او دا حکم ہے ہی نہیں چلنا کسے نے کی کہ نہیں وہ مٹی کٹا ہے مٹی کٹے کالا حکم بھائی ہوں کیوں کافر لوگ انہوں خدا مانتے سن جان چھٹی خدا آئی منو نہ کوئی آخ نہ کوئی آخ کنجرو جو کرنا آپ پہ گاج چڑا دو مرضی چپ نے کیوں اس واسطے کرو خدا من جے خدا او سن سن سمجھدے جے خدا مننے جڑا حکم دیندا ہے جو ساری چدرا سارا سارا سارا بند لہذا منو ہی سنجھتے نہ کچھ کچھ لوے تے تے نہ دے چھڈیا چپ نہیں دتا تے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جنگ کی حضور پاک نے وہ خدا دا دسیا ہے

بھی نفس آخر سی نب بناؤ خدا منو جہاں نہ نہ نہ سانو سانو ٹکے کچھ کر کر جو کچھ کریے خدا نال اسی کریے خدا سڈے کچھ نہ کر سمجھ آند سنو کی خدا منو

بھیا ہے کہ حضرت مولا علی نے پہلے نبیوں نبیا مدد کی تھی میں مولا علی سرکار دی کی خصوصیت کراں جناب میں تے عرض کرنا میرے سونے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دی مدد کرن والے میرے حضور دے یار سن سارے یاراں مدد کیتی سبحان اللہ کی نہیں کیتی جنگاں دے اندر مدد کیتی ہے بلکہ میرا رب دا قران فرماندا میں تے یہ بھی کہہ سکنا میرے رب دی مدد کیتی ہے میرے مصطفی دے غلاماں نے مومن مدد کی تھی اللہ قرآن فرمادین تنسر اللہ یا انصر اگر تم اللہ کی مدد کرو گے اللہ تمہاری مدد کرو گے مطلب یہ مطلب بے نکلے مومن سارے رابطی مدد کر دینے یعنی رابطی دین بھی کر دینے سمجھ آئی کہ نہیں کیا کہ لانتی ہے مولا علی مشکل کشا سرکار بچار جسم شریف چاہوڑ تو پہلو روح شریف جڑی ہے وہ مدد کر دی لیکن مدد کا کی مقصد ہے وہ مدد کا مقصد ہوتا ہے کہ خدمت کی تو جوڑا رکھ رہے گی بزرگ اللہ بزرگ درویش بندہ بڈا بندہ گڈی گی دبا کے لے چلے کی گے مدد کیا کرنا لیکن ہے مدد بابا جی خدمت کی سرکار قبول کرا جی خدمت سارے صاحب ہی کرتے لگے نبیا کی خدمت یہ مدد ہے اگر کوئی یہ سمجھے کہ نبیا نو متاجی سی مولا علی سرکار نے نبیا نو جڑی مشکل آئی سی وہ تھی کٹی جاندی یہ نہیں جا کٹی ہو کافر ہوں سمے لگی تھی جی صاحب رحمہ اللہ جڑا فرمایا نبیاں تے جد اوڑک آئی روح میران دا پوتا ہاں جی او دا بھی اے ہوئی مطلب ہے آخری اے ہوئی مطلب ہے اس تو علاوہ دوسرا مطلب ہوئے گا جو ظاہر دستا ہے پہ وہ کافر کفر چنگا آپ دا مطلب ہے کہ جدو نبیاں تے کوئی تکلیفہ مصیبتہ آئی ہیں تے رب وعدہ اولا شریف مصیبتہ کٹن ہے اپنے پیارے آنی ہیں کس لئے فرشتے کال دیں گے فرشتے آمدے نہیں کہ نہیں ہوں گے سیدنا ابراہیم علیہ السلام دی مدد کرنا آستے آئے سن فرشتے کی نہیں آئے بولو آئے سن جی فرشت کرا مطلب نہیں کہ فرشتے جڑے نے تو بغیر نبی کچھ کر نہیں سن سکتے کٹی نہیں جانا اللہ کی حکمت اللہ تو چاہے خدمت کرا لے فرشتے بھی خدمت کرتے ہیں

ان شاء اللہ پہنچے دست شاہ جائیں دست کٹ دے جا رکھ دن شہلا ہاں جی، ہاں جی۔ نکل دست جانے ہاں جی، قدرتی دوسرے دن دست شاہ آ گیا منظور صاحب نے رابطہ کہ وہ جی میری ڈیوٹی لائی رات نے خا کہ دست شاہ تنا مولوی منظور نو مل کے آنا ہے تو کی تسلی کر کے آنی منظور صاحب مو سن آ کے بہ رہا استاد آخر بھی آ میری ڈیوٹی سرکار لے گستاخ نہ بن اتنے توڑ میرے کو حکم ہوا تو نہ فرمانی توڑ نہیں پہنچا جی اتنے پھر واپس ہوئے ہوئے بڑا گستاخ سرکار کا ہوگا ملاقات کرنے کی جنگ تو چل کے آیا

ہوئے ہوئے بہت گمراہی حضور صاحب آکھے بے تیرا ہے نہیں تو تو بھی نہیں سکے آندا سی مس جی، شاہ No, no, no. شاہ وہ جی نکلے ہاں, ہاں۔

گل کر کی کرے گا کوئی ہاں۔ جلسہ ہوئے کنجر دے دے بستر کیوں کیوں نہیں نہیں چوریاں یہ چرسا ویچن پھر حکمران پورے بست لبوندگی

ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਣਦਾ ਰਿਹਾ ਜਾ ਕੇ ਤੇ ਬਿਆਨ ਮੈਨੂੰ ਪਛਾਣ ਲੈ ਸੱਤ ਅੱਠ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੁਣੀ ਨਾ ਬਾਦੋ ਉਹਨਾਂ ਕੋਈ ਮੇਰੀ ਤਕਰੀਰ ਸਾਹਮਣੇ ਸੁਣੀ ਜੇ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਤੇ ਕਾਰਡ ਵੈਸੇ ਰਿਹਾ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਮੈਂ ਜਾ ਬਿਆਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਸਨ ਦੇਖਿਆ ਲੇਕਿਨ ਉਹਦਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਿਆਨ

اتوں دے پیر اتوں دے سیاسی سیاسی شیطان دے ویسے شیطان ہوں تے عوام سوائی خدا دی انہاں واسطے دین انجیاں جی میں گولی مار چھڑی اگر آم دو بندے عجیب بکھے نہیں تو میں زندگی پہلی ہے ڈیڑھ مہینہ ہویا سنے میں اب تو پہلو نہ آ جو تو ہی ہے اس کموں کی درہنے میں کموں کی جمعہ پہلے کموں کی بس

سارے جی میں پتا نہیں اٹھ مہینے ایک بار ہو پچھلا دور جا اٹھ مہینے میں گیا ہاں، بلال بلال مسجد بیان کرتا رہا نہیں دین قبول نہیں کسی

جماعت ٹولا ہو جما چیشتی بچارا نا کدھر میں جا لا ہونا تو ہلنے رہ بہت گمراہ بہت گمراہ زور جواب منافق نے وکن والے مرضی سورا میری ایک راہ اتنا میں اسلام جدو میں قبول کیتا ہے تھوڑا جہا قبول کر کے پہلی نماز میں سمجھ ایسا رزوی صاحب والا دور دکھی

پہلا امراض بے وقوف ہو وہ گفتگو اتنے نہیں آئی ہوئی ہوئی وہ گفتگو کال میرے بھی آکل ہوئی ہوئی کھڑے

ہاں ہےائے خا جائے اس کرنی پرچے کرتے ہوئے بابا

سونا گل آواز ہے آواز لکھائی یار کی کرنے جدو پڑھا جو گیا آواز اتنے عوام آواز سنے گی الٹا اردو کسی کسی کو کو لکھی پڑھی نہ نہیں آواز سارے سن لین گے گل بتھی نیٹ کچھ

پاکستان سے ڈیڑھ گھنٹہ تقریر کر چلی میں کتنے کر کے لے گیا میں چپ ہے اب پائے سوال سن اور جمعہ بھی پڑھاتا ہے ہے ہے اسی حوالے سے سے بات کرنی آپ آپ پوچھنا نے تو تو بتایا کہ ہاں، اس لیے میرے خیال میں یار اپنے بال جی وہ سکول سکول پڑھاؤں پڑھا خلاف بولے بھی صحیح پیچھے نماز جائز نہیں کہ اپنے نہ پڑھاوے سمجھ لگی تے سکول دے وچ بھی رہے اپنا وچ نہ رہے سکول دے وچ نہ رہے اپنے پڑھاوے اون دے پچھے مار جائے یعنی میں آخری گل کیتی ہے کہ اگر ایک بندہ سکول وچ بال اپنے پاوندا ہے تے سکول دے وچ نہیں سکول دے باہر کسی سکول پڑھاؤں نہیں اندر پیچھے نماز جائز نہیں جی آپ نے نہ پڑھاوے پڑھا سکول دے وچ لگا کھڑا ہے نماز اپنے بال جدو گا ان مطلب یہ ہے کہ یہ اندرونی طور سے انگریز دے نظام نہ ہماتی ہے اور اس نو ہمیشہ رکھنا چاہتا ہے اور بال اگوں پڑھا لوان دی امید کے چکر بیٹھا ہے لہذا ایک کفر متفق کے اس واسطے کوئی بھی مطلب ہے وہ تعلق نہیں نہیں رکھ سکتے سکتے نماز پڑھ سرکاری اگر سکول چاہتے گے یہ ضرور گے اپنے بال دے اور دوسرے جڑے نے بدرا کر شابش نکلو پھر بازان کرو کی جے کفر جے جی جے غلامی جے بغیر کی جے جے نیری شیطانی تے مسلمان واسطے ساری پریشانی جی نکل جاؤ قرآن پاک پڑھانا سکول حرام ہے شرح قرآن پاک پڑھاونا سکول والوں شران حرام ہے سن لو مسئلہ سن لو مسئلہ قرآن پاک سکولیاں پڑھانا شران حرام حرام حرام لانت پہ پڑھنے والے والے پڑھا کیوں اس واسطے قرآن دے دشمن نے قرآن دے مخالف نے قانون انگریز دا چلاونا انہاں قانون کافر دا چلاونا گل کافر دی مننی ہے گل کافر دی منونی پڑھایا قرآن جاوے قرآن دی بےزتی ہے قرآن دی توہین ہے قرآن دے مخالف نو قرآن کیوں پڑھایا جائے جڑا قرآن دا دشمن ہے انہوں قرآن کیوں پڑھایا جائے بے شک جدو انگریز دے نظام تے انہاں دی حکومت دے حمایتی نے سکول والے حکومت مقصد ہی انگریز نے رکھا سی سکول تو اپنی حکومت چلانا بنانا مکی انہیں آگے بنا چلنے چلانا بنا دو گئے انہیں حد چلانا انہیں خود آکیا سی لاڈ محکال لے کہ ہمارے سکول کھول کا مقصد یہ ہے کہ نسل ہندوستانی ہوں فکر و عمل میں انگریز ہوں تاکہ ہماری حکومت چلانے کا کام دیں اب چلانا ہی حکومت مقصد رکھا ہے انہوں نے اب جو حکومت انگریز کی چلانا چاہتا ہے وہ کافر ہے اسلام سے خارج ہے منافق ہے بہمان ہے لانتی ہے ہاں جی اس کا نہ کلمہ نہ نماز نہ درود نہ حج ہر چیز اس پر لمپ ڈالتی ہے اس کی داڑھی اس پر خود گدے کی پوچھ سے گدے کی تم سے بدتر ہے اس کی داڑھی گدے کی تم اس کی داڑھی سے بہتر ہے okay. سور کے بالوں کی تم ہاں سور کے اپنا دم کے بال اس کی داڑھی سے بہتر ہے یاد رکھنا کوئی بات اسکول میں جو چھوٹے بچے ہیں وہ اور پڑھتے ہیں یا وہ بات ذہن میں رکھنا یہ بات ذہن میں رکھنا سات آٹھ آٹھ سال کا بچہ سات سال کا جو بچہ ہے نا اس کا کفر لکھا جاتا ہے یہ ذہن میں رکھنا جو بچہ سمجھتا ہے خرید و فروغ سمجھتا ہے جب چیز خریدنے خریدنے بھیجتا ہے اس کو تو پیسے دے کر چیز لاتا ہے ایسے بچے کو سمجھدار کہتے ہیں کسی کو حکم ہے کہ سات سال کے ہوں تو نماز سکھاؤ دس کے کے ہو تو سمجھ نہیں آ رہی یہ بات سمجھتا ہے اگر وہ کفر کرے گا تو کفر لکھا جائے گا یہ جو آپ بھول میں پڑے ہوئے ہیں عام لوگ ماشاء اللہ جی مسوم بچے جی مسوم بچے جی مسوم بچے جی مسوم بچے کا یہ مطلب ہے کہ اللہ تعالی اس یہ نہیں فرمانا کہ آ سڈے کام نے شرح دے کر سمجھ لگی اگر یہ ہے کہ تو کفر کرے گا تو پھر لکھیا جائے گا ضرور لکھیا جائے گا کہ تو ایڈا بے سمجھ ہوں تو کفر کو پہ کرنا ہے رب واسطے بے سمجھ ہے کفر واسطے سیاح ہے سمجھ نہیں آئی نی گل بھی پڑھ سکتا ہو اسکول میں پڑھا بھی نہیں وہ کسی کو اگر آپس میں بچے پڑھاتے ہیں کوئی قرآن یا یہ کچھ نہیں پڑھا سونے جڑا جڑا بچہ سکول نو جا رہا ہے پاوے ایڈا سارا رڑتا پھرتا ہے جی اونٹ لد نہیں رڑتی جڑا انج رڑتا جان دیا تھی یہ ویکو بھی رڑتا کہڑے پاس جانا مراد دے نہیں سکتے لیا ریڑھ بھی رات امرت سب شرا کی نرسری پر میرے نرسری جا پو ماں کو نہیں ہوتا مال مالی پالنا مال مالی پال رہے ہو ویکو اکبر اگلا بادی پہ آخر ڈاکٹر جنوا گئے تعلیم دی سرکار نے یار سمجھ لگی ایویں نا شیر اکبر دا ڈاکٹر تعلیم دی سرکار نے کہ نرسری تا نرسری کیا مطلب ایڈے ایڈے رکھو انہوں ماں پیو تو شروع تو جدا رکھ لو مت دین دا سر جا ماں پیو کھڑوتا ہے پیچھو تہذیب اسلامی دا دا اثر کوئی لگے نا یہ سوراں سور تیار پکا ابلیس شیطان بار اسلام کاما جی میں میں میں مثال دے سنو اکبر ساڈا اقبال اقبال نے سکول پٹھی اقبال نے کیا کہ جان دے آ لویا پگال دے نے آ فیکٹرین والے وال فٹری جنہیں اتنے سری بنتا ہے سری والی مل بڑی زالم نے پٹیاں وہ دوائی خدا دی ایڈا سیک ایڈے ایڈ کے لوہے دے سٹ رہے ہیں وہ پانی ہو جاتا پھر وہ ڈائی کرتے جی پھر ڈائی کرتے اوے کا پورجا تیار ہوں سکول نو الاقبال اقبال رہا یہ ہے پٹھی کی جڈا سخت تو سخت لویا ہوئے فلاد ہوئے کی مطلب غیرت والا مولوی غیرت والا پیر غوث کتب دی نسل مسلمان جڈا مرضی ایمان والا ہوئے گا جڈا مرضی تھی پہن دی غیرت کرن والا ہوئے گا ایتھے آوے گا پٹھی دا شیک کنجر ماسٹر نے دینا ہے تو ان کی بن جانا ہے انہیں پانی بن جانا ہے کی مطلب انہیں بغیرت ہو جانا ہے بےمان ہو جانا ہے منافق ہو جانا ہے ساری تڑ تے ساری سختی مک جانی ہے اگوں انہیں دینی ہے ڈائی ہوں جدو انہیں تیار کر دینا میٹرک بھی ہے میٹرک ہو گئی ایف اے ہو گئی فلانی ہو گئی فلانی ہو گئی اگے جانا ہے ہوں انگریز دی اگے ڈائی چلنی ہے جی پولیس والا بنا ہے تو ڈائی آ گیا پولیس والا بن جائے گا جی فوج آ گیا فوج جج آ گیا جج جیڑی جیسم کی جی ڈائی دینی ہے ہے جی اسے ڈائی کافر منافق بئیمان تیار ہو جائے ٹریننگ کی پجڑا ہے تو بغیر جو آخری جی تڑ مکانی ہوتی ہے نا میڈیکل جسل اس جس میں مکن نا میڈیکل کا جی۔ ہاں نہ ਨਾ ਕੀ ਉਹਦਾ ਮੈਡੀਕਲ ਲੇਕਿਨ ਹੁਣ ਮੈਂ ਬੇਹਿਆ ਬਣ ਕੇ ਤੇ ਉਹਦਾ ਸਿੱਧਾ ਸਾਵਾ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿੱਚ ਠੇਠ ਮਾਨਾ ਦਾ ਸਮਝ ਲੱਗੀ ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਹੈ ਬੌਂਡ ਵਿਖਾਈ ਮਜਬੂਰੀ ਮੈਨੂੰ ਨਾਰਾਜ਼ ਨਾ ਦੋ ਹੋਇਆ ਜੇ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਕਿ ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਹੋਰ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿੱਚ ਬਣਦਾ ਹੀ ਕੋਈ ਜੇ ਕੋਈ ਬਣਦਾ ਮੈਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਬੜੀ ਕੀਤੀ ਕੋ ਲੱਭ ਲਵਾਂ بیٹے سا کے مامے آیا سا مامے پتر آیا اگلے دن بھی آیا پھر دل ہی صحیح کہہ رہے ہیں ملے ساری بولی ملر ملے صاحب صحیح کہہ رہے ہیں میرے نال بھی انج ہویا دوجا بیٹھا نہیں کرنا کرنا کتے کراچی جدوں میں گیا تھا پولیس جدوی ہونے میرے نال میں آ کے بیٹھا میں کہ کنجر ایک بیٹھ جو بغیر بچوں کردے جی بھی چلو کلے کمرے چ ایک بندے لے نہیں بھی پنجی پنجی ٹولا بکرے کٹھے کر لین گے سارے لا کے ستنا منہ کرو کند والے پاسے سارے کوڈا کر کے نا کوڈا کر کے جی نماز یہ پڑھتا کسی نہیں پڑھی نمازی نماز یعنی آخری میں کیا سارے آدھے پرم پچھو بچے پچھوڑی نو آدھے شاباش شادا کڑیاں چیک کڑیاں کردیا نے مجھے چیک کڑی نو کرد چیک ਹੋਰ ਭਾਈ ਉਹ ਆਦਾ ਮੁਨੇਰ ਸੱਚ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਬਿਲਕੁਲ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਵੀ ਜੋ ਉਹ ਨਾਲੋਂ ਦਾ ਵੱਡਾ ਭਰਾ ਬੈਠਾ ਸੀ ਉਹ ਗਿਆ ਠੀਕ ਵੀ ਯਾਰ ਇਹ ਕੀ ਬਣਿਆ ਮਨ ਬੈਠਾ ਸਾਹਮਣੇ ਬੰਦੇ ਮਜਮਾ ਭਰਿਆ ਕਹਿੰਦਾ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ ਆ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੈਨੂੰ ਚਗਾ ਤੈਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਦੱਸ ਤੂੰ ਕੀ ਹੈ ਮੈਨੂੰ ننگی ہو گئی تین دس کے کرنا ہی کی کرنا آخری جڑا کترا ہے نا تڑ کہ تڑ تو سختی سڈے اسلام آدھے خیرت کی آدھے وہ اس لیے لیں بس ہوں اگے صرف ڈائی دینی ڈائی کا مطلب ہے محکمہ دسنا ہے ٹریننگ دینی ریاست محکمے لگنا ہی ٹریننگ والا ایڈے لانتی سور جڑے نے انہوں نے قرآن پڑھانا حرام نہیں تو جائز کون کرے گا مسلمان ہوئے دسو کی میں جائز کرے گا کہ صرف صرف اور یاد رکھنا میری گل میں اج بھی آکھاں گا کل بھی آکھاں گا تسی کدی یہ ثابت کر کے کوئی روئے زمین دے بندے تو میں لے آ جاؤ نا میں تھان پا لیا صرف مقصد یہ ہے کہ آخر اسا جس لانتی حرامی شیطانی قانون چ انہاں نو لاونا ہے وہ سارے وڈے تو وڈے کفر اپنا انگریز ماں زنا والے فرما بردار بنا یہ قطر بھی رہ گیا کوئی شرم یا غیرت کا لیا سورا سور صاف بناؤ یہ ہر تھان تھانے جدو یہ وکھا دے گا سودا بس یہ کیونکہ وہ کم ہے کمینہ دنیا کا چوڑا نہیں کر سکتا جاؤ چوڑے نو پھڑ لیا انہوں ان روپیہ لکھ اپنی تو بخا جی بخا جائے تو میری نیوی شابش یہ عام مشہور گل ہوتی ساڑی بولی اچھے نو آدھے اونٹلی کا پیر ڈاچی پیر بنا چا کیا مطلب ننگی کر کے اتنے اتنے مٹی دلا یہ بن ڈاچی ڈاچی پیر پیر بنا شرط سن یعنی کی مطلب کہ جس بندے درجہ ماسا بھی قطرہ ہونا زمین کوئی کام نہیں کرن کر

ਉਹ ਸੂਰ ਇਸ ਵੇਲੇ ਮੁੰਡਿਆਂ ਦੇ ਮੁੰਡਿਆਂ ਦੇ ਸਰ ਝੜਦਾ ਹੀ ਚੁੰਮੀਆਂ ਪੱਟਦਾ ਹੀ ਗੱਲੇ ਪਾਉਂਦਾ ਹੀ ਉਹ ਪੰਦਨਾਮਾ ਪੰਦਨਾਮਾ ਸਾਰੇ ਬਦਲ ਬਸ਼ਰ ਪੰਦਨਾਮਾ ਪੜਾਉਂਦਾ ਹੀ ਸਾਰੇ ਬੱਚੇ ਕਿਉਂ ਪੰਦਨਾਮੇ ਮੁੰਡੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕੂਲੇ ਕੂਲੇ ਐ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆਏ ਵਿਚਾਰਾ ਮੁੰਡਾ ਉਹਦਾ ਭੜੇਵਾ ਸੱਕਾ ਭੜੇਵੇਂ ਸੱਕੇ ਦੀ ਉਹਨੇ ਗੱਲ ਸੁਣਾਈ ਭਰੀ ਪਈ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਇਹਦੇ ਲੰਤੀ ਮੇਰਾ ਭੜੇਵਾ ਸੋਹਣਾ ਜਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਗਿਆ ਪੜਨ ਵਾਸਤੇ ਪਹਿਲੋਂ ਮੁੱਠੀਆਂ ਭਰਵਾਉਣ ਡਿਆ ਸੀ ਕੂਲੇ ਮੁੰਡੀਆਂ ਮੁੰਡਿਆਂ ਕੋਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਛੋੜ ਛੇੜਨ ਡਿਆ ਸੀ ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਮੇਰਾ ਭਣੇਵਾ ਗਿਆ ਫਿਰ ਇਹਨੂੰ ਜੋਗ ਜੁੜ ਗਿਆ ਤੇ ਬਾਕੀ ਨੂੰ ਖਾ ਦਿੱਤਾ ਸੋ ਤੇ ਮੇਰਾ ਭਣੇਵਾ ਭੋਲਾ ਕੇ ਭੱਜ ਕੇ ਆਇਆ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਆਂਦਾ ਮਾਮੂ ਮਾਮੂ ਮਾਮੂ ਉਸਤਾਦ ਨੇ ਮੇਰੀਆਂ ਚੁਮੀਆਂ ਪੱਟੀਆਂ ਉਸਤਾਦ ਨੇ ਮੇਰੀਆਂ ਚੁਮੀਆਂ ਪੱਟੀਆਂ ਮੇਰੀ ਜੱਫੀ ਪਾਈ ਆ ਵਾਹ ਜੀ ਵਾਹ ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ ਵੀ ਕੰਜਰ ਕਾਦਰੀ ਕਰਨ ਦਾ ਉਹ ਬਾਪ ਦੀ ਸ਼ਫਕਤ ਸਮਝ ਲੱਗੀ ਗੱਲ ਦੀ ہوں اتوں نا چیز جڑا فیصلہ کی کھڑا ہے میں آنا خبردار میرے بال نو کوئی سنگھی ہاتھ نہ لاوے میں حق بجانے بھانگ نہیں کیوں آخیا ہے کہ تاکہ انج دا سور جدو ہاتھ لاوے گا انہوں بچے نے پوٹھے دے مارنی بڑا گل وہ کنجرا لانتی جی بچارا پہلو ہی پتا ہو میرے نال سارے پیار کرتے ہیں انہیں انہوں بھی آخر پیار کر دیا سن کے دیکھو پر اللہ بادی نے دے تعلیم کے خلاف بولے ڈاکٹر علامہ محمد اقبال جی ہیں شاعر مفکر انہوں نے یورپ سے بھی تعلیم حاصل کر کے بلا رہی دین اسلام ثبوت والا ہاں، نے کسی تھان سے تعلیم نہیں حاصل کی تھی اقبال نے سارا کچھ آپ کا چڈیا ہے اقبال فرماؤں میں می خان آئے مغرب جشیدم بجانے من کے درد سر خریدم نشستم بان کو جانے فرنگی ازاں بے سود تر کاش کے اقبال دی سن لینا مولوی دی نہ دا اقبال دی سن لینا مڑ بھی لانتی دلہ نہ دا انہیں کسی دی سنی نہیں کٹ رہنے رہے سنی نہیں اقبال فرماؤں میں میں کھانا ہے مغرب شہید ہوں انگریز دی پڑھائی نو آخد میں شراب شراب کیوں آخد شراب پیتی ہوش نہ رہی نہ ماں دی نہ بہن دی سبحان اللہ نہ خدا رسول دی نہ حلال دی نہ حرام دی انگریز دی پڑھائی پڑھی نشہ چڑیا دلہ بنا نہ ماں دا نہ بہن دا نہ خدا دا نہ رسول دا ہر شے ہو گیا سبحان اللہ اچھا دسیا جی جیڑی شراب ہوں اے میٹھی میٹھی سر پیڑ بھی لا کہ نہیں شراب پیو نا تو سر سر پیڑ پیڑ ضرور تھوڑی جی شراب دا ایک خاص کا پیدا کرنا پیدا کرنا اقبال ہے میں انگریز دی پڑھائی پڑھی ہے انگریز دی شراب پیتی ہے بجانے من مین اپنی جان قسم ہے قسم کھا کے آدھا پہنتا میں نے منے قسم قسم میری لا میں میں سو کھانا بجانے من میرے اپنی جان دی ہے کہ سر پیر پی لئیے نشستم بان کویا نے فرنگی میں انگریزی پروفیسر دانشور جڑے دانشور انہوں نے شمار ہوں نے انہوں بیٹھا وا ادا بے سود تر روزے ندی دم کہہ میری دیہات زندگی دے بڑے بڑے دن بکار آئے نے پر سب تو بڑا بکار دن وہی ہے جنہ دن اچھا میں انگریز سور دے کول پڑھتا رہا ہوں دسو جناب ہوں کتنے آئیے پڑھائی کی انہیں آخر کہہ دیا کہ نہ کر سکا دانش کرم سرما ہے میری آنکھ کا خاک مدینہ کی مطلب گوس میں میں میں میں میں اسلام دی قدر رکھی سی بھڑی ہے میرے نو کی کی مطلب کے نہ نہ ترقی سمجھیے کچھ ماتو سمجھے بڑی سم بھی سمجھا اس واسطے میری اکھ قدر سی اک چدربی تالیم اقبال دی مدین پاؤں ہوں مدینے دے نجف دی مٹی نہیں کمال لگتی پائی اتنے تشبیح سے تشمیش ہے وہ اس پہ اصل کرتا ہے وہ اسلام دی تعلیم نبی پاک دی تعلیم دی قدر میری آنکھیں سی اس واسطے انگریز دی قدر ادھر آ سکی نہیں میں دی پڑھائی نو پڑھائی ہی نہیں میں پڑھائی سمجھنا ہی وہی ہاں دے جیسفا معلوم ہوا آپ سر پیڑ سکول کی سر پیڑ سکتے ہاں تے سر پیڑ والی نے نے جن سکولی سارے ہی گھر واسطے بھی سر پیڑ باہر واسطے بھی عوام واسطے بھی جدھر جان گے سر پیڑ دلہ سر تو سانو بچا آمین آمین جی اقبال بنیا بڑا کچھ ایک گل جی، گل کنجری ہے ستری اسی کئی کئی ویس یار تیرے ملنے گل بڑی پتے کی کر گئی ہے کنجری کس مسلمان نو اقبال پیا اسی ویس او مسلمان آ تیرے ملنے نو تو مل تینو میں دس دیا کسے کھاتے چان کے کڑمیا کسے رنگ چیک کے جی تس رنگ چڑھا میں اس رنگ گیا گیا تس رنگ رنگ میں میں اس کئی کی چاہیے بچائے نے مہر اس واسطے تین مل کے نبی دین کی گل دس لا ہوں سمے لگی آخر جانے دس گیا کہ پتا میں کون کتوں کی گل کرنی ہاں، ہاں۔ بالکل کلندر داڑی اس سونے ایمان منی قوم نو ایمان منی قوم نو ایمان منی قوم نو ایمان واسطے اس داری منا چلو میری گل سمجھا جی میں کیا کیا جیڑی منی قوم ایمان منی مولوی ایمان منی داڑیاں چڑیاں نےڑ دام واسے ساری دہڑی والے دہڑی رکھی چڈی فردنی مان منی فردنے ایک بال آخیا انتری میںڑی منایا مان منیا نہیں ویک تو سی میں مان پورا رکھنا والا دیکھ لیں

آجی ہوئے پریزی ہوئے داری آڑا جنو آنشما پتہ نہیں کی کچھ ہوئے سانو انگریز دی حکومت ہے جی ہمیتی ہوئے نا تے سانو داری پوٹس منا دے پینٹ پایا تو وہ آکھے صدام آنگو میں مخالف ہوں تے ایسا آکھا گیا سی تیرے نالا پا میں تو خطری بھی ہوں سبحان اللہ Para la pandemia. ایسی کل کتابیں قابل ضبطی سمجھتے سمجھتے ہیں ہیں کہ جن کو کو پڑھ کے بیٹے باپ اسی طرح شاید مطلب یہ تعلیم دا دا سمجھن ذہن دے چھڑ دی ہاں ہاں ہاں, ہاں۔ تے صدکے جاما اس اس پیو تو جڑا اے واسطے لاون دیا تاکہ پتہ میرے پتر مینوں خپتی سمجھن کی سمجھن پتہ جنوں جنوں آندے نے سوری نہ ہوئے میں کہنا کی فو سچ تھوڑی مان دس اس قوم کی بد بختی ہو سیاح سو سال پہلو لانتی خبتی بنا پتر پھر چھپی سکولی جڑے پڑھے نے وہ آدھے پیو سا خپتی چکے جان تھی پتا بڑھا ہو گیا دنیا ترقی کتنے کرن کرتے دنیا کتنے جان دے

ہوں لانسی غلام زین زین دا دا ٹٹو ماسٹر ہے ہے سمجھنا پٹھا شیر ہوئی ہے سمجھنا جی ہوں سڈے عام اقبال دا شیر شیر چلتا ہے اقبال کا چلتا ہے عام اپنا یہ فیضان نظر تھا یا کہ مکتب کی کرامت تھی سکھائے کس نے اسماعیل کو آداب اقبال سے الٹا بول گیا ہے فیض نظر دے حق کے اس خلاف بول گیا ہے مکتب دے فیض دے یہ فدو کی کرتے دینے یہ الٹا پڑھا نے دیکھیا جی

نے کر رہے ہیں تے سکولی کی آکھنا سی تو آپ نو پھیر چھڑی نہیں بڑا بہادر بھی ہوتا ہے پتر گل یہ انگریز سارے معاش نال نال ہی لگی اللہ تعالی دی بہانے چلنے دے انہیں ہے میری کروڑا مخلوق سارے کو ماسٹر سن کروڑا مخلوق کھاندی تیرے سی تو اور ٹور گل مکتی خاندھی موا پی تیار یار حرام کمال ہے ہے ٹکر واسطے قرآن قرآن قرآن قرآن پاک پاک پاک دلیل کرنا کوئی گل کرنے والی پہلو میں دس کیونکہ تک بنتی سورا پڑھائی دشمن کیوں سور بچہ ہاں جی پڑھن صحیح نا جی جی پڑھن بڑے شوق نہ تا بھی پڑھانا حرام حرام حرام حرام حرام قرآن مسلمان واسطے اترے نا سورہ بے شک وہ صحیح انہاں صرف منافقت آستے قرآن پاک ہے قانون کفر دا بس سیدھی گل ہے اساں کافر سمجھنے اونوں جڑا انگریز دی حکومت ہے میں مسلمان سمجھنے اونوں جڑا اودی حکومت دا اسلام اسلام دی حکومت اسلام دی حکومت اسلام دی حکومت دا حمایتی ہے کفر دی حکومت یہ عقیدہ رکھے کہ اللہ کی حکومت کے سوا اسلام کی حکومت کے سوا کسی کو حکومت کا حق حاصل یہ مومن ہے جڑا آخ کسی اور بھی آؤ پوچھو جب بھی کبھی زمین کا سودا ہو دوستو قائم رہو سین کے انکار کی طرح شیر پڑیا شیر جیب جاتی شیر شیر سمجھ <laughs> اگلے آخیا ہی بتھیرے سن نو کنجر کی لینا وہ کہہ رہے بھی جی، مطلب کی ہے مطلب سرکار بیٹھا سمجھ لگی

سمجھ آئی نی جی پودو نے موٹے لفظ جنوں کافر دے شر فتنے دی پچھان نہ ہو یہ موٹا مانا جڑا کافر جافر در شرارتوں کے نو سمجھتا ہے وہ سیاح ہے

آواز زیادہ ہوں. تاریخ کسے پڑھنی ہے آواز ہر کسے سننی ہے منافق لکد ہے رساد بیان فرمایا عبادت تج منافق لکد ہے وکانا من الکافرین اللہ فرماندا ہے شیطان کافرائیں چو ہے سی لکیا پھردا سی عبادت وچ لکیا پھردا سی عبادت وچ رب نو ننگا کے اس لیے کیتا ہے جس لیے تعظیم دی گل آئی ہے اپنے پیارے نو آدھا تو سجدہ کرو ایک دوسرا اپنا حکم حاکمیت خلافت ہو سکے خلیفہ میرا اے وے تو نہیں میں اندر آئیں چلاؤنا ہے سبحان اللہ یہ تھے شیطان اور ایک کھل گیا ہے ساری عبادت مبودت جاز نہیں رہی پتہ لگ گیا بھی سرکار کی سن حضور حضرت صاحب فرما دینے یاد رکھنا منافق جدوں میں لکھوے گا نماز روزے حاج داڑیاں وغیر داڑیاں نیچ رکھے گا نہ دھوکھا کھایا جی منافق نو جدو ہی پچھاننا یا تازیم پچھان یا رب رسول دا حکم سبحان اللہ سکولی سور جڑے نے حکم ننگے ہو جاندے نے تے بھابی جڑے نے تازیم ننگے ہو جاندے بے شک حکم نو او سور نہیں مندے او انگریز دا حکم مناندے مناندے نے اے سور تعظیم نہیں ماندا سمجھ لگی گل دی انگریز دی کرے گا پوجا پاٹ سارے نے کر لے دا رب رسول دی تعظیم ال شرک سمجھے گا شرک ٹھہرے جس میں تعظیم حبیب سمجھ سمجھ لگی لگی اس مذہب پہ لانت کیجیے خلاصہ یہ ہوئی ہے ہے نہیں باقی کلا کلا ساتے ساتے انہوں انہوں انہوں نے نے برائلر جڑے وہ اج میں چنگا سہاگا پھیریا بھی چنگی خدمت چنگے چاہے پڑھے نے یاد کرن گے بھی کل کسے پڑھے نے سمجھ لگی گل صاحب دے میں کیا یاد رکھنا بابیت ہو گئے کوئی ایک کرے تو تعظیم نو شرک سمجھو بابی کوئی نہ کرے تعظیم نو فرض سمجھتا رب رسول کی تعظیم تو سنی سبحان اللہ سمجھ آئی کہ بھائی مانو تو محروم ہے یا ان کا لو تعظیم ایک حکم دی ہوں ایک ذات دی تعظیم ذات وہ بھی نہیں کرتا تعظیم حکم یہ سور نہیں کرتا دونوں لانتی بنے گئے سنی وہ ہے جڑا دونوں تعظیم کرے سنی کون ہے اللہ رسول دے حکم دی تعظیم کرے انج کرے کہ حکم غیر دا مننے ہی نہ مننے ہی اللہ رسول دا شریعت دا

شاہ دا ہویا جڑی پہلے اے وافی کنگ نہیں وچوں دے کٹے والی یہ تین سونی سر لگتی مارا ڈرا دل

سمندروں سمندروں پر اور اور آئے آئے یہ صرف ماڑے تکڑے دی ماڑے ہاں جی ماڑے سارے پیتے تھی تکڑے سارے سنتی تکڑے والوں کو پیسہ وا کنجر دے بچے جان کے انہوں سارے جو کچھ آکھتے ہیں دین آگے اتنے اہی ماڑے روپیے دے نہیں سکتے ساری ہر سنت بھی کریے بدت بن جاتی کاش کے تیل تیل ایمان نال دے نا ہائے ہائے ہائے ہائے بھابی چ ہونے سن سرکار سنتا ہے نہیں اتنے سان سا تگڑے ماڑے مارک دین ہے وکھرا وکھرا فرق تا پائی کھڑے بڑے حرامی نے ہاں جی مکھیاں چمڑیاں ہوں ہوں ٹھوڈی ٹھوڈی نو نو کیڑیاں لگیاں باقی ہر پاس ویل ہوں کہ توحید آ آ تو تو تو اتنے اتنے سنت شرح ویکھیے اتنے سڈیا پوریا بھی ہونا دن دیتا ہے راہ ہی ہو رہا کہ صفت بھی تھی اللہ پاک دی ربت سارا کیڑی چل آپ بھی لیڑے چوک لگ پی ربت رہنا ستر ستر چوک کے دیکھیے ہاں اللہ تو بند آ شرح شرا پاک خدا دی پاک رسول دی وہ آئیے

بہت اچھے جی۔ شادی برابر شادی یعنی صاحبیاں مولبیاں اس جاگیا پکا کی کلار دسو پروفیسر ماسٹر نے کی کچا وہ گل کرتے ہیں قسم خدا دی ایڈی لچی گل ہوتی ہے کہ بندہ ہکا پکا رہ رہا ہے پکا مارن دیا کوئی گل ہے جی وہ بھی پاگ والے سور آدھے آخر جی غیر سیاسی لوگ ہیں غیر سیاسی لوگ جمع وہ کیوں وہ کیڑی سا وہ سرکار میرا ویسے موضوع تو سن دے نا ملتان والا بڑا سواد ہے ملتان والا پر نہیں جڑا ہوں ہے پاکستان کا مطلب کیا ملتان دا موضوع کیے پاکستان کا مطلب کیا ہے موضوع اب میں کیا ہے آندھے نے ساری پاکستان غیر سیاسی لوگ پھر وہ جی ساری آ سیاست مرا دیا آ جڑی کرتے ہیں یہ تو نہیں شرارت ہے جی یہ گل میں سرکار اسی طرح ہی ہی کم کم کم چنگا بندے لیں پھر آپ نہ کرٹان لگے جائیے نہ جائیے کیوں کدھر پیڑا نہ لگ جائے میں کہ سرکار یہ دسو نماز بھابی بھی پڑھتے ہیں شیے بھی پڑھتے ہیں مرجائی پڑھتے ہیں سارے پڑھتے ہیں کلیا میں کہ ہوں آپ بھی پڑھنے ہوں آپ پتہ کی کریے ایک تحریک بنائیے جی آل سنت و جماعت کی خالصتا بے نمازی تحریک بے نمازی وہ کیوں جدو پوچھے حضرت صاحب اس نماز کی گل کر رہے ہیں ہیں واقعی پڑھتے وہ آپ آپ نہیں پڑھنی تا کے کہہ دیتا بے نمازی کاری اچھا ہوں نکاح میں آخیا جی سارے کرتے ہیں کہ نہیں میں آخیا جی آپ ہوں تنظیم بنا سدن بے نکاحی تنظیم لکھ دی لانا تے تواڈے امیر امیر کنجر دے پتر دے جی حرام دے نے تواڈو ایڈی بغیرتی سکھائی ہے بے وقوفی چغلا ماریاں جے لکھ دی لکھدی لہنت اکڑ دی گل کرو سوراں دے سور بھی کام اسلام والا پیڑے بندے کردے جان سوراں دے سور تو ہے نہ ہی چھڈی جاوے دا تے پیچھے اسلام کی رہے دا کنجرا جڑا پیڑے کام جڑا او تو آ غیر جمہوریاں سی آدھے سیاست نہیں وہ شرارت ہے تھی آتا تھی غیر شرارتی خالص غیر شرارتی لفظ بولنے کچھ میرا مطلب پتہ لگے بھی یار کی پہ بول رہے کی صاف مطلب ہوئے سن لوگ بھی چڈی کہڑی شا کھڑے نے ایک کنجر عجیب گل ہے بھی کوئی نماز چڈی جائے کوئی روزہ بھی چڈی جائے خالص تن بے بے روزہ تنظیم کیوں آ کے روزہ پیڑے رکھتے ہیں لانچ کیا ہے کتنے لکھا بھی جا کام پیڑے کرنا چاہیے وہ نہ ہی چڑھ دوں یہ حرام دے دے دے یاری ماں نے نے دسیا جی حرامیاں سنگ اگدے اے اے تے تے تے امیر امیر امیر امیر والے والے والے والے پچھلے کی بنے دا دا دا دا پتر باندر باندر بچہ کر کر گئی میں میں میں کہ قوم ہوں ماندالا ماندالا بٹا بٹا پہلو ہرام دنیا کرنا دکھا

کہ استغنا ذاتی استقلال ذاتی بے پرواہ ہونا ہر کسی تو بے نیاز ہونا سمجھ لگی گل جی یہ ہوئی توحید یہ ہوئی توحید دا منشا یہ ہوئی توحید یعنی منشا منا من یاد

بے شک اچھا محتاجی مخلوق والی صفت رب سمجھ لو مخلوق دی صفت ہے محتاجی رب دی صفت ہے غیر محتاجی بولو بولو مخلوق والی محتاجی خالق سمجھے تا شرک او دی بے پرواہی تے غیر محتاجی کسے مخلوق کے سمجھے من توحید و شرک یہ ہوئی وہ بلائیں جنہوں وابی دینے کان پر نہیں دیکھتے ہیں تفسیل بھی کران دے وہ چالی گھنٹے ہو گئے ہیں اگاں چل رہے ہیں انشاءاللہ میں مکالمہ سنیا رہا

ایک ایک تو تو تزلل تزلل ہو ہو گیا غایت غایت گئی یہ سے دی شرے پایا گئی کندہ کسی اور نو پوچھ لو ساڑی سمجھو گل پا رہے میں کیا سرکار کی کرن گئے جی آج بھی کر دے پایا جی جسے مسلمان کسی لگی مفتی لوگ مشرق بنا دار پتا کون کہ نہیں توحید تو یہ ہے کہ خدا حشر میں یہ توحید تو یہ ہے کہ خدا حشر میں کہہ دے یہ بندہ دو عالم سے خفا میرے لیے ہے ابھی توحید کی آپ تشریح کر رہے ہیں تو اسی حوالے سے بات یہ بتا رہے ہیں کہ اپنے کسی درویش کو یا کسی کو بٹھا دیتے ہیں ان سے ٹیلی فون پہ بات کر دیتے ہیں صرف کیسٹ کو بنانے کے لیے یا تاکہ یہ شہرت پیدا ہو جائے مصنوعی ایسا کرتے ہیں تو وہ بات کر رہے تھے سونے اگلے دی آواز وچ ہوندی ہے اگلے دا نمبر وچ ہوندا ہے اگلے دا سارا کچھ وچ ہوندا ہے او پتہ لگ جاندا ہے اگلے نو اے بال تے نہیں ہوندے یہ مصنوعی کہانی ہے تو انو آگ جا کے نمبر پتہ کر لے کسے گل کیتی ہے سمجھ لگی گل جی جھوٹ دی کہانی ہے تو انو آگ پرلیاں تو پوچھ لا بھی تیرے نال کوئی ہیلو ہیلو ہوئی سی گلر جھوٹ دی کہانی ہونے فون کرا کرا دے پتہ وہی گل گل آ آ بھائی صرف اس واسطے جھوٹ دی کہانی بھی چشتی نے انگریز کرے کیے جھوٹ دی کہانی بھی سچ لگتی

تو میں فون کی طرف سناؤ بھی تو سنجیے کیا ابھی بس یہ پہلے تو آپ جڑے میرے ہونا گل گا کہ ٹھیک ہے واہ واہ بہترین جس تو کو جاتے تو انہوں نے بھائی آ مری دا نے چھوٹا جہاں وہ شاید وہاں باہ کے لگی ہے تو اتنا جی نہیں لگی نہ والا میں اندر پہلے گل نہیں کی میں پتا نہ گرم کہ چار نے پیڑے میں رگڑا پٹیا پٹی جانا

اس اس تو تو تو بعد گھر گھر کے گل گل میں میں گھروں کر انہوں نے نے فون فون گن آئی نہ بند کر کے میں سب بند کر کے اس واسطے میں تو کرنا بھی وہ کریں گے جی جی پتا بھی چنگی طرح سے

رات والے تقریر حاصل کر گئے جب انسان والے پاس وہ چار دن کی گڈی بیٹھ جائے صحیح ویسے جب بیٹھے ہیں نا اس کا پھر ایک بندہ تو انہیں جو بالکل مطمئن کیا بیٹھا استاد ہے وہ سمجھے کاری ابھی برمان سے وہ تو جی جی بالکل آخر تو ملتے جن او دن جڑے تو ہی ملے گئے نہیں اور تو ہی اٹھے جائے اور تو ہی مرید آنگے نا کازمی آنگے اچھا اچھا اور تفیلے میں نا اس بات دیتے سوچی اللہ کر کے پیر دے پوچھن دے پیر آئے نا تکاکاٹ نکتر مرید اچھا حضور تو

واقع بندہ گال سونا تو میں پہلے آخر کر بیٹھا منافق عبادت چ لکتے پچھاننے حکم وہ حکم انگریز دا منن دا تامنا پھر اللہ وہ ثابت کرنو انگریز دا حکم حکم نہیں ماننا جڑا دلاک دا اسلام غیر سیاسی ہے وہ کافر دا قانون نظام مانی بیٹھا بات شروع

مولویاں دا ڈنگیا مسلمان نہیں لگا کیوں مولا صاحب بالکل ہاں، ساڈا اقبال ہے مریدوں کو تو حق بات گوارا لیکن شیخ ملا گبری لگتی ہے درویش کی بات شیخ ملا ملا پیر کنجر جڑے نے نے یہ سور میں تو بی اے اے پاس پاس ایم ہوں سامنے مولانا نظیر صاحب بیٹھے نے برا چودہ پاس سکول سکول والے چ نکل آؤ گے گے گے مول بھی کنجا نہیں نہیں لگا یہ آخر آخر کفر وہ اسلام اینا فرق ہے تا سونے نبی انہوں نے فرمایا شرار شرار الخلق شرار الخلق وہ بھی حضور نے مولتیاں فرمایا جڑے دنیا کے کتے نے شرا شر من تحت عظیم مسلمان وہ بھی انہوں فرمایا دو لقب سونے انہوں نے جو اگر یہ آپ جاس فرنگ زمین خود منے جو بردرے ہو سریرا سریرا سری سرین جان دو سر ہم بچو بچ دے کے آخر عقیدارت بخر پالا کرو اگر تنا نا میرے ترقی انگریز دیتی ہے یہ ترقی ہے عزت ہے تو تو سانو لبھی تو آدھا آخری میرا ناچیز کا مشورہ یہ ہوئی سری راہ ہم بچو ایک تو سجدہ وہی چوکھٹ سے کریا کر رب والے رب کی مسئلے نہ آیا کر مشرقہ ادھر کیونکہ عزت عزت ذلت رب رب تو تو تو سانو انگریز ملی تیرا وہی ہو گرجے جا نہ بڑی مسلمان ہے دوسرا ہے ہے کہ کہ کر بھی نو اپنی دے دے سرین کیوں تو کھوتا اس بنایا آتھر آتھر جان دے کھوتے تو کھوتا ہے اس آتھر بنایا ہے جڑا کھوتے دے آتھر بناوے جنا کافی حق حق دے ضرور ہے کیلا ٹھوک ہاں۔ کتنے سونے لفظ آکھے سو یار انہاں اقبال نے ایک کھوتا ترقی انہاں دی آتھر مرو بولو بولو کیا کیا کیا کیا ہے ہے انہاں انہاں نو کھوتا دی ترقی جڑی ہے تے حق انگریز حک انگری دتا انہاں نو مشورہ دیندا ہے آخری او او آندا تو ہن دے دے کلے نو تے ٹری بنا دے دسی زبان جی کہ نا مراد اے ہے عمل کرتے سکولی جڑے نا اقبال دی اس گل دے عمل کر کر رہے رہے ہیں لیکن نام مراد والے پورے نہیں کسے کسے کسے کسے نصیب نصیب ہوندا ہے اے کام انگریز تو بن جنوں ہو جاندا ہے وہ دھیچو دسمان وہ تے تھلے ٹکدا ہی نہیں وہ آندا میری لات ایک آسمان تے ایک زمین تے کیوں <laughs> مبارک قلعہ مر گیا قسمت نصیب چڑھتا ہے کلا ایویں نہیں گنجے گنجے پنجے پنجے جڑے نا شیطان خان خان ہو ہو گیا عمران ادھر گئے بادر یہ سارے دن کلا ٹکائی پھر دن زمین دلاتا ہے ایویں ایویں آدھے بی سی اس اس خواب خواب خواب خواب ویکیا ویکیا ویکیا تو تو ماں ماں آخیا میں جی میں میں رات رات پتر پتر میری ایک ایک لات آسمان تے زمین دے ہونا پریشان گل نو ہون رہی ہاں بھی پڑے کون میلے آسمان تے زمین دے پاڑے یہ بھی سورج سے سے سے ہے ایک ایک لات آسمان زمین کیوں انگریز تو بد فیلی کرا بیچے ہوں میرے کہڑے کہڑے نہ کمینے ہوئے ہوئے تھاڑ بندہ بھوکا مر جائے مٹی کھا لے پٹھے کھا درب درب سرکی درب جان دے درب مان روزی ترپ چڑھنے میرے کو فون فون پیا میرا برطانیہ کہ گیا انہیں نو کیتا چنو دے مالک نے چودھری جی نے گل گیا میاں میاں چنو چنو جان دے دے اس مالک چودھری نے سیاست اتوں کی شرارت جی ہوں ساری انہوں کو اس میں آپ سنائی سنائی گل میرے کو فون دو گلا ایک تو انہیں جہاں بند جا بندہ چشتی صاحب جہاں بندہ مار کے بونڈ پڑھاونا چاہے نا مار کے بونڈ پڑھوا چاہے تو شیعہ بن جائے کیوں کہ سرکار ایک ہوں سنی سنائی ایک جی آخری تین تینوںکان ٹھیک ہاں۔ میرا اسی سیاسی بندے ہاں سارے شیعہ جی وہ ہر پاسے رہنے پاس کسی شیعہ دا بندہ مر گیا کانا کانا لیا کانا میں بھی شاید کور بنا بند ملنا قبر مل گے نہیں آ ایڈا سارا لیا لما پا کے مورتے موہدہ مار کے پچھو چڑھا چکے آ گج پھیریا پانی سٹن والے گنج پھیرن کڈ کے کے کندا میں بہن دے تا مذہب تے تے کئی مار جنے بون ہے شیعہ بنو میںچی مولوی میں ایسمی جی، سچی گل اکھی ڈٹھی دوسرا چودھری بیٹھا سی اتوں کا کا ٹاؤن شپ وہ آتا جی بچ گی بیٹھے وہ آتا جی میرے گیچا گوانا شیعہ نوکرانی تو تو نوکرانی نوکرانی ایک ہی ہے گھروں آئی کنا نو ہاتھ میں ساری گھر اما جی پوچھا بھی کی کی گل اس آخیا پوچھتی نوکرا کرے ہونے نہیں پچھوں ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਜਾਂਦੀ ਕਰੇਗਾ ਕਿ ਜਾਂਦੀ ਕੋਈ ਕੱਚ ਵਟ ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਕੱਚ ਕੀ ਮਾਖੀ ਵੇਖੀ ਹੁੰਦੀ ਉਹ ਵੇਲੇ ਦਾ ਮੈਂ ਆਖਿਆ ਵੀ ਵਾਕਈ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਨਾ ਮਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਮੋਰਾ ਖੁੱਲਾ ਕਰਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਬਣ ਗਿਆ ਇੱਕ ਦੂਸਰਾ ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਵੀ ਸੁਣ ਆਖਰੀ ਪਾਣੀ ਜਿਹੜਾ ਵਿੱਚ ਕੱਢਦੇ ਨੇ ਨਾ ਸਾਫ ਉਹ ਫਿਰ ਰੱਖ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਉਹ ਜਦ ਲੰਗਰ ਪਕਾਉਂਦੇ ਨੇ ਨਾ ਉਸਲੇ ਪਾਉਂਦੇ ਨੇ ਰੇਲਵੀ ਨੂੰ ਉਸਲੇ ਖਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਬਰਕਤਾਂ ਬਹੁਤ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਹਕੀਕਤ ਆ ਅਗਰ ਕੋਈ ਰੇਲਵੀ ਬਾ ਬਰਕਤ ਖਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸ਼ੀਆਂ ਦੀ ਮਹਿਫਲ ਜ਼ਰੂਰ ਜਾਏ ਰੇਲਵੀ ਉਸ ਕੋ ਸਮਝਦੇ ਆ ਜੋ ਅਸਲਾ ਤੋਂ ਅਸਲਾ ਮੋਲੇ ਕੇ ਯਾਰ ਉਹ ਲੱਗੀ ਤੋਂ ਸਮਝਦੇ ਨਹੀਂ ਆ ਸਾਰੇ ਪਾਦਰੀ ਸਾਹਿਬ ਹੋ ਗਏ ਜੂਸੇ ਸਾਹਿਬ ਹੋ ਨੂਰਾਨੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂਰਾਨੀ ਸਾਹਿਬ ਕਿਲੋ ਮੰਨਦੇ ਸਨ

سنائی خدا دی تنویر کی نام تنویر بند میری گلے سنا جی برطانیہ میرا سنگھی گیا میں سال بعد پوچھا چھ مہینے بعد میں میں میں میں کیا سنا سنا کی بڑا بڑا ابو میرے پتر جا یہ پانی پڑی واسطے دل انہوں کیتا فون یار میں لگا ہونا میں کہا کیوں لگا ہونا یار اتنے یارا بڑا کاروبار بڑا ਲੱਭਣ ਦੀ ਤਾਂ ਕਾਰੋਬਾਰ ਤੋਂ ਇੱਕ ਕਾਰੋਬਾਰ ਲੱਭਿਆ ਤੇ ਬੜਾ ਅਜੀਬ ਜਿਹਾ ਲੱਭਿਆ ਤੇ ਮੈਂ ਅੱਕ ਗਿਆ ਵਾਂ ਮੈਂ ਹੁਣ ਵਾਪਸ ਹੀ ਆਉਂ ਵਾਪਸ ਹੀ ਗਿਆ ਵਾਂ ਯਾਰ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕਿਹੜਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਇੱਥੇ ਲੱਭਾ ਕਹਿੰਦਾ ਤੇ ਭੈਣ ਚੋਦ 70 80 ਸਾਲ ਦੇ ਖਾਂਗੜ ਬੁੱਢੇ ਹੁੰਦੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬੁੱਢ ਮਾਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਭਈਆ ਰਾਤ ਨੂੰ 100 ਡਾਲਰ 80 ਡਾਲਰ ਸਾਨੂੰ ਕੋਠੀ ਤੋਂ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਖਾਂਗੜ ਨੂੰ ਭੈਣ ਚੋਦ ਨੂੰ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹ ਲੈ ਜਾਂਦਾ ਬਸ ਜਾ ਕੇ ਜੁੜ ਜਾਂਦਾ ਰਾਤੀ ਰਾਤ ਫਿਰ ਇੱਥੇ ਦਿਨ ਨੂੰ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਰਾਤ ਨੂੰ ਪੈਂਦਾ ਦਿਨ ਨੂੰ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਮੌਜ ਨਾਲ ਸੁੱਤੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ رات کما کے گھر آ بھن جد میں میں میں اک گیا گیا لکھوں ہی رہ نو من مار مار کے پڑھائی جا جی مطلب سا دسیا جی یہ سارے بچے پڑھن کے نہ پڑھن کیوں دادا جی دن مارنے سور لکھنی لانے آدمی ڈور گئی سور امتحان ہے اللہ کا اللہ کا اللہ کر کے خون خون دے دے دے آنسو آنسو ہس کے کری دی جے سچی پوچھے کہ یہ لانتی قوم تے انہاں بزرگ سوراں دے سور نے تے تھلیاں دا کی روئی حضرت صاحب اللہ کو جو ہے ہند میں سج دے گی نہ یہ سمجھتا ہے کہ اسلام ہے آزاد ہاں۔ ਕਰੀਏ ਕੀ ਯਾਰ ਸਾਨੂੰ ਕਸਮ ਖੁਦਾ ਦੀ ਕਰਕੇ ਆਣਾ ਇਹਨਾਂ ਲਾਂਤੀ ਬੇਹਯਾ ਮਾਂ ਚੋਦਾਂ ਦੇ ਸ਼ਾਗਿਰਦਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਬੇਹਯਾ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਮਜਬੂਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਬੇਹਯਾਈ ਦੇ ਕਿਉਂ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਸੂਰ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਜੋ ਅਮਲ ਕਰਤੂਤ ਹੈ ਉਹ ਸਾਰੇ ਹੀ ਏਡੀ ਭੈਣੀ ਅਕੀਦਾ ਹੈ ਵੀ ਜੇ ਅਸਾਂ ਚਿੱਟੇ ਲਫ਼ਜ਼ ਨਾ ਅਸਾਂ ਉਹਨੂੰ ਬਿਆਨ ਕਰਨੇ ਆਂ ਤੇ ਸਿਵਾਏ ਗਾਲ ਮੰਦੇ ਤੇ ਬੇਹਯਾਈ ਦੇ ਬਣਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰੀਏ ਕੀ ਮਸਲਨ ਜਿਹੜੀ ਮੈਨੂੰ ਉਹ ਗੱਲ ਸੁਣਾਈ ਹੈ کہ بڈھے کانگڑا نو اس طرح کرنے واسطے جاندے نے ہن اونوں جے اساں سیدھے جانے بیان کریے تے ایہی بندی بندی کی جیڑی اونے گل کیتی ہن شیعہ جڑا او کردے نے نے گاج پھیر دے کی پھیر دے نے گزا جڑا اے گزا اے اے اساں ایو گزا میرا رب میاں یہ کمینی قوم ہے

حفیظ جلندری دا جو پڑھنا ہے وہ شاہ نام اسلام ہے شاہ نام اسلام کا ایک قصہ سننا ہے تو ناچیز کے بیان اس اللہ سانو میرے تیرے نبی سونے فرمایا ان اللہ ان الفاحش المتفحش بے حیا بے حیا کبھی بے حیا اور بتکلف بے حیا جو اللہ تعالیٰ نہ پسند کرتا اللہ سے مجبور ہو اسا بڑے بے حیائی تو نفرت کرنے ہیں کرنا ہے لیکن کی کریے اس لانتی کمینے بغیرت بےمان بے بے حیا ماحول میں سانو بے حیا بننے کے مجبور کرنا اساں بے حیا لوکاں نو بے حیائی دے طریقے نال بیان نہ کریے کہ لوگ ہی حیا چ نہیں کریے انہاں نو حیا چ لیاون واسطے سانو بے حیا بننا پڑ رہا مہربانی کتے سکولی نو واسطے جنہ چر بے حیا نہ گل انہاں دے کھانے دی کیوں ਕਿ ਜੋ ਜ਼ਮਾਨੇ ਦੀ ਬੇਹਯਾਈ ਤੇ ਕਮੀਨਗੀ ਆ ਬਗੈਰਤੀ ਆ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਸ਼ੌਰ ਤੇ ਤਰੱਕੀ ਸਮਝਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚਿੱਟੇ ਨੰਗੇ ਲਫ਼ਜ਼ਾਂ ਦੇਸੀਆਂ ਤੇ ਅਸੀਂ ਸਭ ਸਮਝ ਦਸੀਏ ਤੇ ਇਹ ਕੰਜਰ ਮੰਨਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਇਹ ਆਂਦੇ ਨੇ ਤੁਸੀਂ ਪਾਗਲ ਦੇ ਸ਼ੌਰ ਤੇ ਆਏ ਹੋ ਵੀ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮਿਰਾਸੀ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਲਫ਼ਜ਼ ਕਹਿੰਦੇ ਸਨ ਤੋਂ ਕੰਡ ਭਰਨੇ ਜਾ ਡਿੱਗਦੇ ਸਣ ਤੇ ਮੱਲਾ ਛੱਡ ਜਾਂਦੇ ਸਣ ਵੀ ਯਾਰ ਸਾਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਕੀ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਅੱਜ ਯਾ ਅੱਲਾ ਕਰੀਮਾ ਇਹਦੇ ਕਮੀਨੇ ਨੇ ਕੰਜਰ کہ یہ انہوں لفظوں اپنے اپنے آپ واسطے بول کے تو خوش ہوں فخر کرتے ہیں پولیس والے نے تو آدھے نے پولیس والے بڑے بھن جک ہوں اپنے آپ آخر بڑے حرامی ہوں پولیس والے پا جی بڑے حرامی ہوں ہلالی ہوں تو اتنے ہوں دسو اپنے آپ فخر پھر سیاستدان وہ جی کی کریے جنہیں جی بغیرت نا بنیے سیاست نہیں ہوں بغیرت نا بنیے شریف شریفا سیاست کام سانو کمینے بننا پہ سارا کچھ کرنا ہر بھن تا سیاست سیاست نہ ہی یہ ایمان دس لفظ اسی واسطے سن سن وہ محلہ چھٹ چوڑیاں مراسیاں واسطے بولتے سن وہ محلہ چھٹ جانے سن یہ حرامی ایڈے لہنتی کمینے نے کہ اپنے آپ واسطے بول کے تو فخر کرتے یہاں سورا ہوں کہ بولئے با جی دسو کیوں بابا

پنجاب سی سی سمجھانا یہ میں سراخی بولتا روڑے جدو تک چاہا پایا نے سریکی گل کرنے والی اپنے جو کوئی گل ہے کرنے والی ماں دسیا

نا جی وہ وہ وہ میں میں گیا تو پنجابی پنجابی گال شروع جو ہے ہے میرے میرے سارا دماغ دل تے چڑھیا کھڑا کوشش کر رہا سرائکی بولاں تو سرائکی دی جات دے دے ول ہو چڑھ دماغ حال حاوی سرکی کی جتنے پڑھا والا یار چنکنے ہاں؟ برطانیہ پھر کون پہ پا دی کون آدھی آدھی ہے سکون والا ہر پاس پھرتے ہیں لبدا یار اندر ٹھار دے فرید کو کیا یاد کروں کاکا یا یا بی بی بی بی سارے ہاتھ نہیں آئے فریدن جی ریدن کمی شاباش میں روی سڑا مکچڑا جندڑا صاحب حضرت صاحب کے قدم شریف گھٹ اٹھا نماز ہاں، بہت مدامت بھی ہوں کسمیا کشمیت موجود ہوں کہ یار کی کمی میں لفظ بولنا بچے کرنا اچھا مجبور کر دیتا اس کتے معاشرے ماحول نے نفرت پیدا کرنے اس لانتی ماحول معاشرے کے خلاف تعلیم نظام کے خلاف اینا کمینے لفظوں تو سوا چارا ہی ہونا نفرت اُن چر پیدا ہوتی نہیں جنہ چر گالا نہ کڑی یعنی لفظ لفظ ننگے نہ بولیے ہاں کسی واقعی جس لے خانے دلہ بغیرت بئیمان سورا سور وہ پکی بہن ہے تو فلان جا کتوں آیا دسو مالو بولن کی تمیز ہی نہیں ہی کٹی جان دیا بالکل اس قوم دا مزاج ہاتھی والا جی ہاتھی نو چونڈی مارو کیڑا فرق پینا پینا گرز گرز لوہے ایڈا اینا ڈیڑھ فٹ بابے اندر پھر ہاتھی سرکار نو پتہ لگتا ہے کہ میرے نال ہلو ہلو کوئی گل بات کرن دے یہ لانتی بن گئے نے ہاتھی دا چمڑا ہے نا دلیاں بے ہجائی آخو بگ واسطے چھوٹے موٹے لفظ بولو یہ اثر کرتے ہی نہیں وہ تو گولی سمجھ کے کے پی ایمان جس اتنے آن سٹ وجدی ہے نا پھر وہ سن دینا ہاں گل گل ٹھیک ٹھیک سارے وضو کرو میں میرا دوست ہوں دوست میں گلا سننا جڑے اللہ دا قرآن پڑھتے ہیں نا عدیش پڑھتے ہیں جو حقیقت ہے نا ان کو بیان کرنے ننگے تو ننگا لفظ میرے پروردگار بول چکے ہیں ایک کافر سی حرامی اللہ قرآن فرما دیتا زنیم حرام زادہ کافران اللہ فرماندہ جانوراں کتیاں بلیاں سارے تو پت کرنا کیا بھی صاحب سونے مصطفیٰ کریم دا صحابی صدیق اکبر کافران نے انی گل کیتی انہیں آخیا محمد دے یار پاجا یہ نہ سکتا یہ یہ یہ سن سن والے والے کہیں نہیں سرکار صدیق اکبر کی گل گوارا نہیں بات پنجابی آ گئی کار پولیس مائے بھی چڑھ صدیق اکبر پاک دی غیرت ہی گال کو گوارا نہیں کیتا انہاں اتنا وڈی گال بس ہوا چڑھ اتنا وڈی اتنا وڈا مندا انہیں کٹے جو کیا پوچھ سونا سن دا کڑا کافر کو آپ فرمانے ہم سس بابا اللہ لات دی شرم گا ہن میں وچ لکا دے پیا دا جن جی میں ہن ہے آ کے میں ہوں اللہ سے پہ بولے ہوں میں مان نہیں کرنا پیا سمجھ لگی او میں نہیں بول سکتا منہ میں نہ نہ پنجابی والا والا سمجھ لگی گل لیکن انہیں آخا گا کہ جا چوس شرم گاہ ہوں اپنے خدا وہ خدا خدا سی انہوں تو بڑھی کی شکل نہ جاؤ چوس یہ سونا یہ مندہ نہیں حقیقت کا بیان ہے یار بات ہوا مندہ کے یہ حقیقت کا بیان ہے جو کچھ واقع تھیندا پہ اسا ہوں کو دیسی لینگویج بیان کرنے تو سادو مدن مثلا میں پہ آدھا جو میاں سکو ڈرامے ڈرامے دے وچ پکڑی کھڑا ہوں دے وہ دیکھیں یہ تم آ مدد کر رہے ہیں

اما کو کوئی فرق نہیں آیا اما دی شرم بی بی شرم پاک دی شرم نہیں پاٹی بی بی شرم دی شرم نہیں پٹی میں تو آخیا آخیا میں چپا ٹوکی کڑا اما ڈی ایڈا پا تمیز تمیز ہی ہوئی بولن دی دسو اتنے آ گیا میرے کو چشتی صاحب بندے کردے پہننے چشتی دیا گلے ٹھیک نے پر بیبیاں بہ کے سن رہی ہیں میں اس نہیں سنیا بیبیاں سامنے فلم فلما جہا صرف چلن آ جپا ٹوک دٹی

आपको सारा आपको कहवा ਕੰਮ ਕਰ ਲੈ काम मतलब हे जानते जे ਸਾਨੂੰ ਸੁਲਤਾਨ ਰਾਏ ਦੀ ਫਿਲਮ ਤੇ ਦੇ ਜਾ ਚਲੋ ਸਾਡਾ ਦਿਲ ਤੇ ਲੱਗਾ ਰਹੂ ਉਹ ਕਾਂਗੜੇ ਉਹ ਕਾਂਗੜੇ ਉਹ ਤੇਰਾ ਫੇਰ ਹਿੱਲਣ ਗਿਆ ਤੇਰਾ ਵੀ ਦੀ ਪੈਣ ਦੀ ਕਰਨ ਡਿਆ ਤੇ ਤੂੰ ਹਾਲੇ ਵੀ ਸੁਲਤਾਨ ਰਾਏ ਨਾਲ ਦਿਲ ਲਾਂਦੀ ਫਿਰਨੀ میں تو دیکھ رات سونا سونا رب سونا واط یار گال نہ کڈو یار گال نہ کڈو یہ آخر یہ تو حقیقت کا بیان گال ہے ہی نہیں ہے پھر وہی گل یہ گال کھے آ کے نا یہ نبی بیان کرے تو میں بیان کرنا پڑنا نبی سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم اے جو کچھ ہوتا ہے پہ معاشرے اگر وہ بیان کرن تو کہڑے رنگ جان دسو سلطان رائی کی چنی پٹنے کلا ٹھوکنا تھلے کٹنا لما پاؤنا موڈے چکی پھر ماں دے دے دے سامنے سامنے بھن ٹبر سارا دیا ڈرامے سلے میں کی دعوت ہوتی ہے یا بولو کی دعوت بیان کے کبھی کرے گا

سونے نبی آ کے آرام دہ فرمایا وقت آئے گا دنیا دنیا دا سعادت مند دے اندر نیک وقت وہی وہی گا نیک وقت دنیا یعنی دنیا دے دے اندر اندر یعنی کامیاب کامیاب وہی شمار گا تو وہی گا جڑا لوکا بن لوکا لچے دا پتر لچا کمینے دا پتر کمینہ حضور نے کی فرمایا

باقی شریف ہیں اور کیویں شریف یہاں بابرا بھی شریف ہیں بابرا شریف نہیں رہا آدھے نہیں یار باب بھی شریف آدھے عمر شریف ہے کنجر عمر ہے عمر شریف بابرا شریف نواز شریف کمینے والا کام تسا ایسا کمینے ہو بابا تسا آپ تسا کمینے بیٹھا ہے کمینے دے بن گئے شریف آپ جو رہ گئے پچھو مثال آپ شروع نہیں مطلب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو دو ہی نہیں کیا کہتے ہیں جو حضرت جی۔ اسلام نو بیان کرنا پایا جائے کہ یہ قوم کی کردی اسی طرح ہی آخر سن اسی طرح ہی آخر

وہ حضرت صاحب اے وہ قوم میرے حضرت صاحب میری کو صاحب فرمانے میں تمہارا بات سے میں نے سارے خرچی کرا لو کیا کرا لو کلی قوم دی جنس نہ وکرے دس اوڈے سب خود قسم خدا دی کر کے آگا بندے بچے میں جڑے حال ہیں دے دے خدا وہ جڑے سکولی بہن چو دس دسا لا لٹری نے ہنگلا بیٹھے بندہ ملے بہن چوت کیمرہ لے کھڑے پچھڑے دے بیٹھے <laughs> ماں کو نے میں دیکھ ہوں تھوڑا جا میں انہاں دا جڑا جا وہ آپ نے ہزار ہزار کھولا شرمی لے ہزار شرم والے دیکھ دیکھ رہی رہی ہے ہے ہے حالانکہ آپ کی ایک بہن چوت چوت وہ بھی کٹ دی یار ایڈے دھی کمینے اتوان دے کینے لفظ بڑے پیڑے بولتا یہ حضور پاک سرکار نے نے بولے میں کیا سرکار حضور پاک دے بونڈ بھی ایسی کیمرے دورڈ آئے سوھی چوت ہو جن سیا آدھے جی مریض دا

مخالف سیدیاں میں نے یار تیری گل ٹھیک شہری میلسی کا مینو جیشتی بڑے میلسی دوائی ادر میں گیا انگریز کٹ رہا ہے شرم گاہ اور سارا ٹبر دھیان ماں سمیت پیو سمیت برا سمیت

ہوں بہت مخالف سمجھ لگی اس نے تازی ویک کے آیا سی نا تازی ویک کے آیا سی مخالفہ چڈی آیا سمجھ لگی بلو پرنٹ نہ رکھے نہیں بلی ہوتا ہے نا کی ہے جی ہوں سچی دسیا جی انگلش کا لفظ نہیں مطلب کی بنتا سر بلیو پرنٹ کا کی مطلب بننا لفظ کا کی من بلیو نیلا چھاپا تیری کھوتے لین تیرے من چڑھایا کی ہے کھوتا ہے نیلا کہڑا پلانٹ کوئی گال بندہ نہیں یہ سرکار نہیں بولیا بلو پرنٹ سرکار نے

اور چوہا پیچھے جڑے گولی کھندے نا بلا اور مراد دی ہوش نہیں لگ رہی یا مار ہونی یہ میں پیچھے سر کھڑکا کھڑکا کے مر رہے ہیں وال جا اٹھن میں گیا تو سکون سے 绝对不能这么干。 کہ جتنے سکولی ہیں نا ان کو سادہ مشورہ ہے بڑی عجیب میں کر لگا سکولی طبقے واسطے سادہ مشورہ ہے قیامت نو کا مطالبہ ہونا ہے اس لیے سادہ مشورہ ہے اس لیے مطالبہ گے کی کہ یہ صرف دوزخ جان دی سوچن کہ قیامت مطلب مطالبہ رکھن گے دوزخ جان دا کیوں جن دو زخ گے ایک دے کپڑے نہیں ہونے سارے ننگے بلیو پرنٹ اتنے بلیو پرنٹ سارے چلن گے کتنے دو بلیو پرنٹ ویکھن دے پہلو ہی عاشق نے لہٰذا یہاں سٹیا جانا ہے ساڈا مشورہ ہے رب تو منگے دوزخ کرن کیوں کہ جنت وچ کپڑے نے یہ دلے کپڑے آدھے دشمن نہیں آدھے نہیں سانو سواد نہیں ہوندا جنہ جن بلیو پرنٹ نہ ہو اس واسطے ساڈا مشورہ ہے سکولی طبقہ اتنے دنیا تو رہ کے رب کو کیڑا کتوں کا داخلہ منگتا رہے دوزخ دی بس صرف یہ دعا ہی ہیں یا اللہ سانو بلیو برانڈی بخا یا اللہ سانو بلیو برانڈی دکھا جدو ہی دعا منگا یہ تاکہ دی ترقی دی دعا دی بلیو پرنٹ یہاں مل جائے کہ نہیں ملے جنت بلیو پرنٹ نہیں ہونا اتنے ہزاوا والے شرما والے پردے والے غیرت والے وہ سب ادھر ہوں گے سارے سارے بغیرت سارے بلیو پرنٹ سارے بھن یک کدھر ہو گے اس واسطے ساری بھی دعا ہے اور یہاں نو دعا کرنی چاہیے کی یا اللہ ادھر لے جائیں جدھر پرنٹ ٹھیک ہے مشورہ دیو گے سکولیاں نو نہیں دیو گے اے مشورہ دیو ایتھے ایک دو چار دس وہ بھی دو دو چار چار سو پانچ پانچ سو ہزار ہزار دی ایک ایک فلم ہوں گی تین گھنٹے کا سواد ہے باقی پھر بے مزہ اتنے ساری زندگی دا لما بلیو پرنٹ وہ بھی ایک نہیں جن بھی کنجر گے سارے نگر کوئی نیلا پرنٹ پرنٹ پرنٹ کوئی کوئی پیلا ادھر نہیں جی؟ سکول عربی جو پڑھائی وجہ وہ علا سکول سکول سکول چیک ہے انگلش سمجھ اچھا ایک اردو نال نال عربی فارسی فلاں فلاں مضمون رکھے رکھو سکول دا ایک مقصد ہے اصلی حکومت بناونا انگریز دی حکومت چلاونا گل سمجھو اے انگریز دی حکومت دا حمایتی بننا یہ اصلی مقصد ہے دوجا مقصد دا اصلی نہیں وہ فصلی وہ یہ ہے کہ بھائی کافر بنا منافق بنا بغیر یہ اصلی مقصد نہیں اصلی وہ کیوں اس واسطے کہ انہوں نے پتا بھی وہ جڑا حکومت کا حمایتی بننا یہ لانتی بنے دا دا تے پھر ہی وہ چلاوے گا کفر دی حکومت چلان دا کام نہ مومن کرے دا نہ غیرت والا کرے گا وہ دلہ بغیرت منافق ہونا ضروری کر کے پہلو یہ بنا سمجھ لگی گل ہوں جی بچوں تو تو حکومت ٹکے دا ہی نہیں نہیں وہ وہ اتنے لگ سکتا لیکن دوسرا کھاتا پیا ہے بغیرت بے ایمان منافق بنا ساری زبان ہے رہا رہا انہیں سودا سارا چ سارے ہاں جی یہ نہ روی بھی اربی دلہ نہیں بنتا

یہ نہیں ا پاگا دے یہ نہیں کہ پاگل کی ہو سندھی حرام ہے پنجابی حرام ہے عربی حرام ہے نہ سکول دی عربی حرام ہے ہے وہ بولو کیا کیا سکول دی عربی حرام کیوں جڑا پانڈا شراب خانے استعمال ہوتا ہے شراب پیتی جاتی اس پانڈے نو آخیں آخر جڑا شراب خانے دا پانڈا گلاس ہے وہ پلیت ہے یہ تو نہیں لوگوں کے گھر پائے گلاس جہاں تو ابلی رکھ جائے اور سمجھ لگی مرے جہد پلیت پایا جائے گا وہ بانڈا حرام ہے وہ بانڈا پلیت ہے وہ بانڈا پلیت ہے یہ بانڈا سکول کا حرام ہے جہاں جنیا زبان نے یہاں ساری بھن جکی اپنی رکھی شیطانی پائی بغیرت بنا نے دلہ بنا بےمان بنا منافق بنا ہاتھ بنا لہٰذا اس کو عربی حرام اس کو پنجابی حرام اس کو سرائکی حرام اس کو بھی پشتو حرام اس کو بھی وہ ہے جو حرام دے سارا کچھ حرام ہو گیا گل مکی جی سونے رہا مسئلہ کرنا دن آئے کتا پھر اردو گی اردو سکول نہ پڑھا تو اردو گی میں کہ دس پاگلا دس سکول نے اردو سکھائی ہے یا سکول نے اردو سیکھی اردو سکول تو باہر سی تو سکول چاہیے یا سکول گل سمجھو میرا سوال سکول دے وچ اردو اردو لیا گئی ہے یا سکول اردو باہر سکھائی گئی ہے سکول لیا انگریز نے انگریز نے اردو آ جب بھان چوتھ موڈر نہیں آتی تو اردو نے سکھائی گے لوگوں میں کیا لانتی ادھر اردو نہیں سی باہر دے ساڈے بندے اردو جانتے سن کے اردو اردو سکھاؤ سمجھ نہیں نہیں آئی نہ نہ نہ انگریز بھن چوت لکھنی سی سی سی سی انہوں پڑھنی کچھ عربی کوئی کشتی ماں دے پتر نے ساڈے سندے پڑھنے معلوم ہویا اردو باہر باہروں اردو سکول چاہیے سکولوں اردو باہر نہیں گئی مرے کیا کیا میں

سوال تو انہوں نے اٹھتے ہیں جواب بھی سارے آدھے حضور دے کے ٹھیک ہے سائی ہوں کرو میرے پتر میں دو پرہنے بیٹے